النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قریباً ایک سال کا زمانہ گزر گیا پھر سے ہم الحمد سفر کی کارگزاری کی مجلس میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں گزشتہ سال انہی تاریخوں میں بخارا سمرکند ترمیز ازبکستان کے سفر کی کارگزاری آپ حضرات کو سنائی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا کہ اس سال شابان کے مہینے میں اس نے بہت ہی بابرکت زمین کا سفر نصیب فرمایا اور یہ وہ بابرکت زمین ہے جس کو خود اللہ سبحان ہو و تعالیٰ نے قرآن مجید میں برکت والا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ جس زمین کو برکت والا فرما دے اس کے برکت والا ہونے پر ہمارا ایمان ہے بس مل جل کے رو رو کے اللہ سے دعائیں یہی کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس برکت والی زمین کو مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں عطا فرمانا اور ظالموں کے شر سے اللہ سبحان ہو تعالیٰ اس کی مکمل حفاظت فرمائے اصل جو قرآن مجید میں حدیث پاک میں جس کو برکت والی زمین کہی گئی یہ شام میں یعنی ملک شام جو اصل ملک شام ہے پہلی عالمی جنگ کے بعد اس کے چار حصے کر دیے گئے اس کے اندر آج کل ہم جس کو سیریا کہتے ہیں دمشق دماشکش جس کا کیپٹل ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے اور فلسطین پیلسٹائن پورے پورا یہ بھی ملک شام کا ایک حصہ ہے جارڈن یہ بھی ملک شام کا ایک حصہ ہے اور لبنان بیروت کا علاقہ یہ بھی ملک شام کا حصہ ہے یہ سب ملا کر کے ملک شام ہوتا ہے جس کے برکت والا ہونے کی بشارت قرآن مجید میں آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں قصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نصیحت اور عبرت کے لیے بیان فرمائے اور ان واقعات اور ان قصوں میں سے بہت سارے قصے وہ ہیں جو انہی علاقوں کے اندر ہوئے ہیں اسی لیے کہ ایمان والے کے دل کی چاہت جب بھی میں تفسیر کے اسباق پڑھاتا ہوں تو دل دل میں خیال آتا ہے اے اللہ تو جلدی سے اس زمین کے اوپر لے جا کہ قرآن کی آیت میں یہ جو قصہ ہوا وہ کہاں ہوا وہ زمین کہاں ہے وہ شہر کہاں ہے وہ نہر کہاں ہے وہ دریا کہاں ہے قرآن جب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تفسیر اور ترجمہ تو دل کے اندر ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اس زمین کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس پاک اور مبارک زمین پر یہ واقعات اور قصے ہوئے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے اور دوسری بڑی بات یہ کہ مسجد اقسا تو وہ مبارک مسجد ہے کہ جس میں اللہ تعالی کے تمام نبیوں نے ایک ساتھ جمع ہو کر کے نماز پڑھی ہے اتنی مبارک مسجد آپ اندازہ لگاؤ کہ جس مسجد میں جمع ہو کر کے تمام نبی اور رسول اور پیغمبر نماز پڑھے اور اس کی امامت تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے وہ مسجد کتنی برکت والی مسجد ہوگی تو اس کو دیکھنے کی تمنا اور آرزو ہر مسلمان کے دل میں آ سکتی ہے جہاں ایک نماز پڑھنے کی فضیلت ایک ہزار نماز کے برابر اور جہاں معراج میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہ مبارک سر زمین ایک طویل عرصے سے اللہ سے دعائیں بھی تھی اور امیدیں کوششیں بھی چل رہی تھی لیکن قد جعل اللہ لکل شعین قدرا ہر چیز کا اللہ کیا یہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے اسی وقت پر وہ چیز ہو کر کے رہتی ہے مقدر میں تھا اسی سال شابان کے مہینے کے اندر وہاں کا سفر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ سفر مقدر فرمایا یہ اللہ کا میرے اوپر خاص فضل و کرم ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اور خیر کا ہدایت کا رحمت کا برکت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ایسی مبارک زمینوں کے اوپر حرمین شریفین میں اللہ بار بار ہم سب کو لے جاوے میں کوشش کرتا ہوں کہ تاریخ اور دن کے اعتبار سے میں ایک ایک دن کے سفر کی کارگزاری آپ کو مختصر بیان کروں مختصر اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ فلسطین اسرائیل پھر وہاں سے ترکی ہوتے ہوئے پھر میں وہاں سے سینٹرل امریکہ کے ملک پاناما پہنچا تھا وہاں احباب نے بہت اشرار کیا کہ سفر کی کارگزاری سنا تو وہاں میں نے سفر کی کارگزاری بیان کرنا شروع کی آپ یقین مانیے نو دن وہاں رہا اس میں ایک جمعہ بھی آئے تو نو دن روزانہ رات کو سوا سے ڈیڑھ گھنٹہ مفصل بیان کیا ہے اور جمعہ میں بیان کیا پھر بھی تین مجلس باقی رہ گئے کارگزاری مکمل نہیں ہوئی پھر وہاں سے جا کر کے افریقہ کے ملک ملاوی میں تین مجلس میں وہ کارگزاری مکمل کی تقریباً بارہ بیانوں کے اندر روزانہ کے سوا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے بیان میں اس کی کارگزاری میں نے بیان کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی سیڑھیاں بہت مقبول ہوئی آج بھی یہاں وہ سیڑھیاں موجود ہیں آپ مجلس کے بعد لے جائیں اس کو پوری تفصیلی کارگزاری تو اس میں آپ کو انشاءاللہ سننے کو ملے گی یہاں میں دن اور تاریخ کے اعتبار سے آپ کو مختصر کارگزاری عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے اور مختصر وقت کے اندر میں آپ کو بہت ساری باتیں سنا سکوں بارہ تاریخ جون دو ہزار چودہ جمعرات کا دن صبح صبح تقریباً ساڑھے چار بجے بمبئی سے ہماری فلائٹ تھی رویل جارڈن ایئر لائنس کے اندر تقریباً ساڑھے پانچ چھ گھنٹے کی فلائٹ ہم لوگ جارڈن ملک کے امان شہر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر ہم لوگ اترے وہاں جس کمپنی سے کانٹریکٹ کیا تھا وہاں کی سب زیارتوں کا ان کے نمائندے ایئرپورٹ پر ہمارے استقبال کے لیے حاضر تھے ضروری کاروائی ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے ایئرپورٹ ہی پر وہ کمپنی کی طرف سے جو گائیڈ آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا ماں ہو اول برنا مجھے لیاؤں آج کے دن کا ہمارا پہلا پروگرام کیا ہے ایسے ایسی جگہوں کی زیارتوں کے لیے ایک اصولی بات کہ میں نے اپنے ساتھیوں کا ذہن سولہ ساتھیوں کی جماعت تھی میرے ساتھ ماشاء اللہ سورت شہر میں سے تین ساتھی تھے سولہ ساتھیوں کی جماعت تھی میں پہلے سے ساتھیوں کو چند چیزوں کا مکلب بنا دیتا ہوں کہ بھائی دیکھو کھانے پینے آرام کے اندر وقت ضائع نہیں کرنا ہے ورنہ جو آدمی ان چیزوں میں لگا رہتا ہے وہ بہت ساری خیارت خیر اور زیارتوں سے محروم رہتا ہے اسی لیے میں نے ایئرپورٹ پر ساتھیوں کو کہہ دیا یہیں پر جو فارغ ہونا ہو جاؤ تو مرشد مجھے کہنے لگے گائیڈ کہ آج کے دن کی ایئرپورٹ سے پہلی زیارت ہماری اصحاب کاف کے مزار کی ہے ہم وہاں جائیں گے ایسے میں نے چلتے وقت یہاں ای میل کے ذریعے وہ کمپنی والوں کو خاص تاکید کر دی تھی کہ دیکھیے ہم لوگ ماشاءاللہ سب تندرست لوگ ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ زیارت کریں گے اسی لیے ہمیں گاڑی اور گائیڈ دونوں اچھے ملنے چاہیے ہم لوگ ادھر ادھر کی تفریحات میں مارکیٹوں میں وقت ضائع نہیں کریں گے تو انہوں نے اس چیز کی رعایت کی ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو سب سے پہلے وہاں سے اصحاب کہف کی زیارت کے لیے ہم لوگ پہنچے آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک ایمان والے کے دل کے اندر کیسی آرزو ہوگی کہ قرآن مجید کے پندرہویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن نوجوانوں کا واقعہ بیان فرمایا اور پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے واقعہ بیان فرمایا وہ واقعہ قصہ جس جگہ کے اوپر پیش آیا وہ جگہ کی زیارت حضرات مفسرین نے تو لکھا ہے کہ جس زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تو یہ گار شہر سے باہر جنگلوں کے اندر واقع ہے اور آج کی بات میں آپ سے عرض کروں کہ امان شہر اتنا وسیع ہو گیا کہ کسی زمانے کے اندر وہ گار شہر کے باہر ہوگا اب تو شہر کے بالکل بیچ میں آ چکا ہے اتنی آبادی امان شہر کی بڑھ گئی الحمد الحمدللہ ہم اصحاب کاف کے گار کے اوپر پہنچے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی تو میں نے ساتھیوں سے کہا علماء اور حفاظ بھی تھے میں نے کہا ایک آدمی قرآن کی آیتیں پڑھتا جائے سورہ کہف کی اور میں بیٹھ کر کے اصحاب کاف کا پورا واقعہ سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ وہ ترشم سے ایزا طلعت تضاور ان کا کیسے ہوتا ہے ویزا غربت تقرید ہم دات شمال کیسے ہوتا ہے وہ فی فجوت منہ کیا ہے کہاں ہے اس طرح جو ہے ترتیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی کہ جارڈن کے ایک جید عالم دین کی گار کے اندر ملاقات ہو گئی تو مجھے تو مزہ آ گیا وہ بھی ماشاءاللہ تفسیر اور حدیث کے بڑے ماہر عالم دین تھے تو اب عربی زبان کے اندر میں نے ان سے مذاکرہ شروع کیا اور انہوں نے بھی بہت رہبری کی آپ یقین مانیے کہ قرآن مجید کی یہ آیات تقریباً بیس سال سے میں پڑھاتا ہوں اس سے پہلے الحمدللہ پڑھ چکا ہوں لیکن اس کی تفسیر آیتوں کی صحیح صحیح جو سمجھ میں آئی تو اس جگہ پہنچ کر کے سمجھ میں آئی کہ فجوتی منہ کیا چیز ہوتی ہے اور سورج کیسے کترا کے نکلتا ہوگا اللہ تعالیٰ کی شان یہ سات نوجوان جس گار کے اندر تین سو نو سال سوئے تھے وہ گار ابھی تک ویسے کے ویسا موجود ہے اور ان نوجوانوں کے اندر مزارات بھی بنے ہوئے ہیں سات نوجوان کی سات قبریں موجود ہیں اور سات قبروں کے درمیان میں وہم فی فجوتی من ایک کھلی جگہ بھی چھوٹا سا گار میں داخل ہونے کا دروازہ ہے اتنا چھوٹا کہ ایک ایک آدمی اندر باری باری جا سکتے ہیں اتنا چھوٹا دروازہ اور اندر چلے جاؤ تو گار بڑا وسیع اور کشادہ ہے اور ساتوں نوجوانوں کی اندر قبریں بنی ہوئی ہے اور ایک قبر تو اس انداز کی ہے کہ اس کے اندر ایک سوراخ ہے اس سوراخ میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اندر انسان کی ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ نظر آتا ہے اور وہاں پر کھلی ہوئی جگہ جو گار میں ہے وہاں ایک الماری رکھی ہوئی ہے اس الماری کے اندر بہت ساری پرانی چیزیں ہیں اس جارڈن کے عالم دین نے مجھے بتایا کہ شیخ یہ جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہے ہم لوگوں کے یہاں یہی مشہور ہے کہ یہ سب ان سات نوجوانوں کی متبرک چیزیں ہیں ان کا پیالہ ہے ان کے برتن ہیں ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں یہ سب اس الماری میں رکھی ہوئی ہے میں نے ان سے سوال کیا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس گار کے اندر ایک تو دروازہ اور دوسرا کوئی اور کھڑکی بھی ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہے دوسری کھڑکی بھی انہوں نے گار کے پیچھے والے حصے میں لے جا کے بتائی ایک چھوٹی سی کھڑکی آپ اندازہ لگاؤ کہ پورے پہاڑ کے اندر گار اور اس گار کے اندر بالکل اوپر نکلتا ہوا ایک چھوٹا سا سوراخ اور اس میں سے دوسری طرف سے گار کے اندر روشنی آتی ہے اس عالم دین نے فرمایا مجھے کہ وہ تو شم ایزا جب صبح میں سورج نکلتا ہے تو جو اس کی روشنی کترا کے نکلتی ہے جس کا قرآن کے آیت میں ذکر ہے یہ دروازے والی جانب کا حصہ ہے ویزا دات شمال ڈوبتے وقت پر سورج بائیں جانب سے کترا کے نکلتا ہے کا یہ وہ سوراخ ہے کہ اس کے اوپر سے سورج جو ہے کترا کر کے نکلتا ہے وہ نوجوان تین سو نو سال تک اس گار کے بیچ کے کشادہ حصے کے اندر آرام سے میٹھی نیند سوئے رہے پھر اس نے مجھے کہا کہ قرآن میں ہے وہ کلب ہم باسطن ذرا بل وسید ان کا کتا گار کے دروازے پر تین سو نو سال تک وہ بھی بیٹھا ہوا رہا کا یہ ہے دروازہ دروازے کے باہر ایک چوکھٹ ہے چوکھٹ کے پاس ایک بڑا پتھر ہے اسی پتھر کے اوپر وہ کتا تین سو نو سال تک ان کی خدمت میں بیٹھا رہا پھر انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ شیخ کبھی آپ نے ایک چیز سوچی کہ یہ کتا اندر کیوں نہیں گیا گار کے باہر ہی کیوں بیٹھا رہا میں نے کہا بات تو صحیح ہے میں نے بھی کبھی نہیں سوچا کا اس واسطے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے ہیں اور یہ سات نوجوان اللہ کے ولی تھے اور ان کے اوپر خدا کی رحمتیں برس رہی تھی اسی لیے کہ جب یہ گار میں آئے تو اس وقت دعا کر کے آئے تھے ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا انہوں نے خدا سے رحمت کی دعائیں مانگی تھی اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت نہیں اترتی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ وہ گھر کے اندر نہ جائیں وہ باہر بیٹھا رہے اور باہر بیٹھ کر کے چوکی کرے خدمت کرے اور اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلسل برستی رہے اس گار کی زیارت کی پھر قرآن میں ہے کہ جب یہ تین سو نو سال کے بعد یہ نوجوان اٹھے تو ان کی یاد کے اندر ایک مسجد بنانے کا فیصلہ ہوا کہ ان نوجوانوں کی یاد میں ایک مسجد بننی چاہیے قال غلبوا غلب امرهم لنتخذن مسجد مسجدا تو عجیب اللہ کی قدرت نیچے گار ہے اور پہاڑ میں ان کے گار کے بالکل اوپر ایک مسجد بنی ہوئی ہے لیکن وہ مسجد پرانے زمانے کی ہوئی اسی لیے اس کی چھت وغیرہ ٹوٹ گئی اس کی دیواریں پتھر کی بنی ہوئی تقریباً چھ چھ فٹ اونچی موجود ہیں اور مسجد کے آٹھ کے قریب ستون پتھر کے بنے ہوئے وہ بھی کوئی آدھا کوئی پونا وہ وہاں پر جو ہے ستون کھڑے ہوئے ہیں بالکل ان کے گار کے اوپر لنت تفیزن علیہ ہی مسجد اور اس کے اندر آگے محراب والا بھی حصہ موجود ہے اس وقت پر حکومت جارڈن نے گار کے اور اوپر یہ مسجد سے بھی تھوڑا آگے پہاڑ بہت بڑا ہے تو اوپر ایک نئی عالیشان مسجد بنائی ہے اور اس مسجد کا نام ہے مسجد و اصحاب القحف کہ گار والے نوجوان کی مسجد یہ دوسری نئی جدید مسجد ہے اور قرآن مجید میں جس مسجد کا ذکر ہے یہ بالکل ان کے گار کے فوراً اوپر آتی ہے تب جا کر کے سب باتیں سمجھ میں آتی ہے اللہ یہ تیرے نیک بندے تیرے دین کی حفاظت کے خاطر اس گار میں آ کر کے چھپ گئے اور کھلوت میں تین سو نو سال تک انہوں نے زندگی گزار دی اور عجیب بات اگر ان تفصیلات کو بیان کرو اسی ایک موضوع پر مجلس مکمل ہو جائے لیکن ایک نقطہ ضرور کہوں گا اپنے نوجوان دوستوں کے واسطے ون شمال کہ تین سو نو سال یہ نوجوان اس طریقے سے سوئے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ پلٹا کرتے تھے خدا تعالیٰ جن کی کروٹوں کو پلٹے معلوم ہوا کہ جب نوجوان اللہ کے دین کی فکر کو لے کر کے اٹھے اپنی زندگی دینداری والی بنائیں برے ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کا عزم کر لے اور اس کے لیے ایک طرف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی کروٹوں کو دائیں اور بائیں پلٹا کرتے ہیں معلوم ہوا کہ جوانوں کی جوانی کے جذبات دین کے خاطر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں کتنے پیارے ہوتے ہوں گے کہ اللہ نے ان کے لیے اتنا بڑا انتظام فرما دیا ہے خیر تو یہ ہماری اس دن کی بارہ تاریخ جمعرات کے دن کی سب سے پہلی زیارت تھی کہ اصحاب کاف کے مزار کے اوپر حاضری ہوئی اس کے بعد ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور اس کے بعد آگے چلے آگے جو چلے تو کئی کلومیٹر کا سفر کر کے امان شہر سے باہر ایک دوسرا چھوٹا شہر آیا اس سے بھی آگے نکلے اور ایک اور پہاڑی علاقے کی طرف ہماری گاڑی چلنا شروع ہوئی ایک اونچے پہاڑ کے اوپر ہم لوگ پہنچے وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ اس جگہ پر اللہ کے نبی حضرت یوشا ابن نون علیہ سلاۃ وسلام کا مزار ہے حضرت یوشا ابن نون علیہ سلاۃ وسلام ان کا تذکرہ بھی سور کے اندر حضرت موسا علیہ السلام کے واقعے ہی میں موجود ہے حضرت موسا علیہ السلام جب علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر میں نکلے تو ایک نوجوان خادم ان کے ساتھ تھے وہ نوجوان خادم حضرت یوشا ابن نون علیہ سلاۃ وسلام تھے ایک اونچے پہاڑ کے اوپر ان کا مزار اتنا لمبا جتنی آپ کی یہ چڑگر مسجد کی یہ چوڑائی ہے اتنا لمبا ان کا مزار ہوگا تو ساتھیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت اتنا بڑا مزار ان کا کیسے تو میں نے کہا کہ ایک احتمال تو یہ ہے کہ پچھلے زمانے کے اندر لوگوں کے بدن کی سائزیں بہت لمبی ہوا کرتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو روایتوں میں آیا ہے وہ باسٹھ ہاتھ کا قد آیا ہے یہ تو اس امت کے لیے عمر بھی کم قد بھی کم یہ دونوں چیزیں اس امت کے واسطے ہیں تو ایک احتمال تو یہ کہ حضرت یوشا ابن نون کا قد اتنا بڑا ہوگا اور دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند متعدد قبریں ایک ساتھ بنائی گئی ہو بہرحال حضرت یوشا ابن نون علیہ سلاۃ وسلام کی قبر کی زیارت کی وہاں ان کی مسجد ہے وہاں پر ہم لوگوں نے ظہر کی نماز ادا کی یہ ایک اونچے پہاڑ پر مزار ہے یہاں ایک پر لطف بات یہ ہے کہ اس پہاڑ پر سے بالکل سامنے ایک وادی ہے میدان ہے بہت بڑا میدان اور اس میدان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں زیتون کے درخت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطین کے اندر ہم کو بتایا گیا کہ صرف فلسطین کے اندر پچاس لاکھ زیتون کے درخت ہے وتی نیوز زیتون خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی قسم کھائی اتنا پرکیف منظر لگتا ہے کہ میں اپنی زبان سے اس کو بیان نہیں کر سکتا ایک تو ٹھنڈی اور وہ بھی پہاڑ پر ٹھنڈی ہوا میں سب ساتھی جو ہے ٹھسک رہے تھے لیکن اس کے باوجود کھڑے کھڑے وہ پوری وادی دیکھ رہے تھے اور دوسری دلکش بات یہ تھی کہ جہاں وہ وادی ختم ہوتی ہے سامنے جبل القدس ہے یعنی بیت المقدس کا پہاڑ ہے اور اس کے بالکل سامنے سے مسجد اقسا کا گنبد نظر آتا ہے اسی لیے اس منظر کو ہم لوگ وہ گائیڈ نے ہم کو کہا کہ تھوڑے بادل ہٹنے دو آج بادل بہت تھے اس دن کا بادل ہٹیں گے تو سامنے آپ کو مسجد اقسا کا گنبد یہیں سے نظر آئے گا میں نے کہا اسی کو تو دیکھنے کی بے چینی اور تڑب ہے بہت دیر تک ہم لوگ انتظار کے اندر کھڑے رہے پھر آگے کا ایک دوسرا اہم پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر امواس نامی جگہ پر حضرات صحابہ کرام کی جماعت تھی اور تعاون پلیگ کی بیماری پھیلی اور اتنی خطرناک بیماری پھیلی کہ تقریباً پچیس ہزار صحابہ اور تعبین اس میں شہید ہوئے ہیں اس تعاون کی بیماری کے اندر تو یہ امواس کا جو علاقہ ہے یہ علاقہ کچھ حصہ اس کا جارڈن میں آتا ہے زیادہ تر حصہ اس کا فلسطین اور اسرائیل میں آتا ہے تو ہمیں معلوم تھا مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکات ہم نے اپنے سفر نامہ میں نے ساتھ میں رکھا تھا اس حساب سے کہ یہیں پر حضرات صحابہ میں سے چند صحابہ جو امواس کی جنگ میں امواس کی پلیگ میں شہید ہوئے تھے ان کی خبریں ہیں اور وہ بالکل سرحدی علاقہ کہ جارڈن اور اسرائیل اور فلسطین کی سرحد جہاں لگتی ہے کہ وہاں پر ان صحابہ کرام کے مزارات ہیں تو ہمارے گائیڈ نے مجھے کہا کہ جلدی چلو اگر ان صحابہ کے مزار پہ چلنا ہو تو ہم اتر کر کے جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھ کر کے روانہ ہوئے اگوار کر کے ایک علاقہ ہے اس علاقے میں امواس میں شہید ہونے والے دو صحابی کے مزارات ہیں ایک صحابی ہے امین و حاضل حضرت ابو بیدا ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بیدا ابن الجرا کے مزار پر پہنچے ہیں خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں بے اختیار رونا آ جاتا ہے زار و قطار یعنی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت کھلم کھلی برس رہی ہے ان کے مزار کے اوپر حضرت ابو بیدا ابن الجرا کے مزار کے اوپر ان کے مزار کے اوپر ہم بہت دیر تک کھڑے رہے اصال ثواب کرتے رہے دعائیں کرتے رہے بہت پرسکون جگہ جہاں حضرت ابوبید اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے جی نہیں چاہتا کہ وہاں کے ہٹ وہاں سے ہٹ کے چلے آگے لیکن پروگرام میں یہ طے تھا کہ آگے اندر دیہات میں ایک اور صحابی کا مزار ہے کا وہاں بھی جانا ہے چنانچہ ہم لوگ نکلے چکے سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا تو ایک چھوٹے سے دیہات میں پہنچے یہ بھی امواس ہی کا علاقہ کہا جاتا ہے تو وہاں حضرت درار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے ایک چھوٹی سی مسجد دیکھو ان عربوں کے اندر ایک عجیب عادت ہے کہ اگر کسی نبی کی قبر ہے تو وہ گاؤں اسی نبی کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے کسی صحابی کا مزار ہے تو وہ گاؤں اسی صحابی کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے جس شہر میں حضرت ابوبیدہ ابن الجراح کا مزار ہے اس کا نام ہی ہے قری ابو عبیدہ حضرت ابو عبیدہ کا گاؤں جہاں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے اس کا نام ہی بن گیا کریئے درار صحابہ کے نام سے نبیوں کے نام سے پوری پوری بستیوں کے نام بن گئے الحمدللہ ان دونوں صحابی کے مزار کے اوپر حاضری ہوئی دعائیں کی اور پھر رات کافی ہونے آئی تو ہم لوگ واپس امن شہر کے اندر پہنچے دوسرے دن تیرہویں تاریخ تھی حضرت دورار ابن ازور رضی اللہ تعالی عنہ جی پھر دوسرے دن تیرہ تاریخ جمعہ کا دن تھا تو میں نے اگلے ہی دن گائیڈ سے پوچھ لیا تھا کہ آئندہ کل ہم لوگوں کا کیا کیا پروگرام ہے تو اس نے کہا کہ آئندہ کل سب سے پہلے ہم موتا جائیں گے موتا یہ امان سے کافی دور ہے کئی گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا ہے اور وہاں سعودیہ کی سرحد لگتی ہے بالکل سعودی عربیہ کی سرحد مدینہ منورہ بالکل قریب ہو جاتا ہے اور وہاں موتا کا نام سنا تو ماشاءاللہ اللہ اکے کی یادیں تازہ ہو گئی سن آٹھ ہجری جماد الاولا کے مہینے میں وہاں غزوہ موتا پیش آیا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقریباً تین ہزار صحابہ کے رام کا لشکر روانہ فرمایا تھا چنانچہ ہم لوگ صبح میں جلدی نکل گئے سفر کرتے کرتے کرتے کرتے ہم لوگ موتا پہنچے جمعہ کا وقت ہوا تو جامع موتا کے اندر ہم نے جمعہ کی نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے غزوہ موتا کے تین امیر صحابی تھے ایک حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بڑے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچازاد بھائی حضرت علی سے دس سال عمر میں بڑے جن کو ہم جعفر طیار کہتے یعنی جو جنت میں اڑتے ہیں وہ حضرت جعفر بھی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ شہید ہو جائے تو زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے دینا حضرت زید وہ مبارک صحابی ہے کہ پورے قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب وہ شہید ہو جائے تو کہا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے دینا اور وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمانوں کی مرضی آپس میں امیر جس کو طے کرنا ہو وہ طے کر لے اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ سب سے پہلے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے مسجد کے بالکل پڑوس میں موتا کی جو جامع مسجد ہے اس کے بالکل پڑوس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے ہم لوگ نماز سے فارغ ہو کر کے ان کے مزار کے اوپر حاضری ہوئی یہ بات میں قدر مشترک آپ کو بتاتا ہوں مفتی تقی صاحب دامت برکات ہوں نے اپنے سفر نامے کے اندر ایک جملہ لکھا ہے وہ جملہ مجھے وہاں جا کر سمجھ میں آیا ہے انہوں نے لکھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے اوپر کھڑے ہو کر کے جو روحانی سرمایہ حاصل ہوا وہ پوری زندگی کے میرے لیے ایک بہت قیمتی پونجی ہے میں نے وہ جملہ پڑھ رکھا تھا لیکن وہ وہیں سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ وہاں کیا روحانی سرمایہ حاصل ہوتا ہے عجیب دل کی کیفیت ہو جاتی ہے اور عجیب دل کا حال ہمارے سولہ کے سولہ ساتھیوں کی آنکھیں دیکھی سب کی آنکھوں میں سے دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ آنسو بہ رہے تھے اور ایک ساتھی نے ہمت کر کے دوسرے ساتھی کو کہا مفتی صاحب کو کہو نہیں دعا کروا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آدھے گھنٹے تک تقریباً چیخے مار مار کر کے ساتھیوں نے دعا کی اے اللہ یہ تیرے نبی کے سگے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ اتنے دور آ کر کے اللہ کے دین کے خاطر سو گئے یہاں آ کر کے شہید ہو کر کے حضرت جعفر کے مزار سے فارغ ہو کر کے ہم باہر نکلے تو عجیب اللہ کی شان دیکھو اللہ کی مدد کیسے کیسے آتی ہم مسجد میں تھے تو ہم لوگوں کی شکل صورت دے کر کے کچھ عرب علماء آئے اور ہمارے ساتھیوں سے بات کرنے لگے تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا وہاں جاؤ تو میرے پاس آئے اور مجھے بہت اصرار سے کہنے لگے شیخ آپ سب لوگ ہمارے یہاں کھانے کے لیے چلے آپ کی دعوت ہے ہماری کوئی پہلے سے اطلاع نہیں جاننی پہچاننی پہلے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہندوستان سے کیوں آئے میں نے کہا کہ تاریخی قرآن مقامات اور صحابہ کی زیارت کے لیے ہم لوگ آئے ہیں کہا سب لوگوں میں نے کہا ہم ستا ستا اشارہ نفر سولہ آدمی ہم لوگ ماشاء اللہ اور ڈرائیور اور گائیڈ اٹھارہ آدمی ہمیں کہا واللہ معافی مشکل ہے چلیے کھانے کی سب کے لیے دعوت ہم مسجد سے باہر کھڑے تھے حضرت جعفر کے مزار پر تو وہاں دوسرے حضرات آ گئے اور آ کر کے اصرار کر رہے کھانے کے لیے چلیے کھانے کے لیے چلیے حضرت جعفر کے مزار سے فارغ ہو کر کے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے ہم لوگ وہاں پر حاضر ہوئے میں نے سب ساتھیوں کو سنایا دیکھو یہ شخص یہ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے بڑے لاڈلے بڑے پیارے اور قرآن میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمائی ہے زید بن حارثہ دیکھیے کہاں وطن اور کہاں آ کر کے سو گئے اللہ کے نام کے اوپر پھر وہاں سے نکل کر کے کچھ قدم آگے بڑھے اور جا کر کے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری ہوئی تینوں موتا کے شہید امیر کی قبروں پر حاضری دے کر کے پھر ہم لوگ واپس آنے کے لیے نکلے جہاں پر یہ موتا ہے اس کے تقریباً پچیس کلو میٹر کے اوپر مدین واقع ہے پادی مدین جس کا ذکر قرآن مجید میں حضرت موسا علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے یہ وہی موتا سے تقریباً پچیس کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے تو میں نے ہمارے گائیڈ سے کہا کچھ بھی ہو ہم تو مدین جا کے رہیں گے جس بستی میں اللہ کے نبی حضرت علیہ السلام نے دس سال گزارے کا مجھے تو وہ جنگل دیکھنا ہے جہاں علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے مجھے تو وہ کنویں کی زیارت کرنی جس کنویں کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کروایا کہا کہ چلو پہلے جہاں موتا کی جنگ ہوئی تھی وہ جگہ ابھی دکھانی باقی ہے تو شہدا کے مزارات ہوئے تو ہم لوگ چلے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں موتا کا مارے کا جنگ ہوئی تھی وہ جگہ کے اوپر اور وہاں پر اصل موتا کی جو جنگ ہوئی تھی اس کا جو پس منظر تھا کہ سلح ہدبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجم کے بادشاہوں کو دین کی دعوت کے خطوط لکھے تھے اس میں شرحبیل گسانی کے نام پر بھی حضور نے خط لکھ کر کے حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا جب وہ موتا پہنچے تو اس گسانی نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا اور ان کو وہاں پر شہید کروا دیا تھا تو جہاں موتا کا مارے کا پیش آیا تھا اس جگہ پر ہم لوگ پہنچے اس کے بالکل بیچ میں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں ان کی قبر مبارک اور وہ جگہ دیکھی اور مفتی رفیع صاحب دامت برکا تو ان کی بات ہی نقل کر دیتا ہوں انہوں نے لکھا ہے انبیاء کی سرزمین میں چند روز اس کتاب کے اندر کہ موتا کے میدان کے بارے میں جہاں یہ جنگ ہوئی تھی حضور کے زمانے میں آج چودہ سو سال ہونے آئے آج بھی رات کے وقت کے اوپر وہاں بہت سے لوگوں کو گھوڑوں کے دوڑنے کی اور تلواروں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہے آج تک کئی لوگوں کو سنائی دیتا ہے اس جگہ کے اوپر ہم لوگ کافی دیر تک بیٹھے ذکر تسبیح دعا وغیرہ کے اندر مشغول رہے اور اس کے بعد ہمارے گائیڈ کو بہت جلدی تھی چونکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کھانا آپ کا بہر میت کے اوپر ہے میں نے کہا باہر میت پر کبھی کھانا ہوئے کہ نہیں وہیں طے ہے آپ لوگوں کا کھانا چنانچہ ہم لوگ وہاں سے نکلے میں نے اس کو کہا کہ کچھ بھی ہو آج میں حضرت شعیب علیہ السلام کی وادی میں تو جا کر کے رہوں گا اس کے بغیر تو چارہ نہیں تجھے ہم چھوڑیں گے نہیں مدین تو جانا ہی جانا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لے جاؤں گا چنانچہ ہم لوگ پھر وہاں سے موتا کی جنگ جہاں ہوئی تھی اس جگہ سے فارغ ہو کر کے نکلے کافی لمبا سفر لیکن ماشاءاللہ وہاں کے رستے اتنے اچھے کہ گاڑیاں اتنی تیز چلتی ہے ڈیڑھ سو پونے دو سو کلو کی اسپیڈ پر پتہ نہیں چلتا اور راستے بھی پھٹافٹ طے ہوتے جاتے ہیں تو ہم لوگ پہنچے بحر میت کی جگہ کے اوپر یہ بحر میت کیا ہے جہاں حضرت لوت علیہ سلاط وسلام سلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا وہ عذاب والی جگہ آپ یقین مانیے کہ اب ابی سمندر کا جو سی لیول ہوتا ہے اس سے تقریباً چار سو بیس میٹر نیچائی کے اوپر یہ سمندر ہے دنیا میں سب سے نیچی جگہ وہی ہے جہاں بحر میت ہے دت سی ہے وہاں بس یعنی جب گاڑیاں اترتی ہے نیچے تو کبھی ہوائی جہاز جب نیچے لینڈ ہوتا ہے تو کیسا کان میں ہم کو لگتا ہے بالکل کاریں جب نیچے اترتی ہے تو کان کی حالت ایسی ہوتی ہے چار سو بیس میٹر مانا دار اتنا نیچے اترنا گاڑیوں کو اتارنا چنانچہ آہستہ آہستہ آہستہ رستے پاس کرتے کرتے گاڑی نیچے اتری جہاں پر سمندر ہے عجیب سمندر ہے تقریباً اسی کلو میٹر لمبا ہے اور پانچ چھ کلو میٹر چوڑا ہے اس کی ایک سائٹ میں جارڈن ہے تو دوسری سائٹ کے اندر اسرائیل ہے ایک سائٹ فلسطین ہے یہ سمندر اور جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بعد جو دریا وجود میں آیا ہو اس کا پانی اتنا کھارا ہے کہ ہمارے سمندروں کے اندر جتنا کھارا ہوتا ہے اس سے کم سے کم دس گنا زیادہ کھارا ہے کم از کم دس گنا زیادہ اور اتنا گھاڑا پانی ہے جیسے شکر کا شیرہ یا اصلی شہد ہو اتنا گھاڑا گھاڑا اس کا پانی ہے اسی لیے کوئی بھی آدمی اس میں ڈوبتا نہیں ہے کہ پانی وزندار اور ہمارا وزن کم ہو جاتا ہے کتنے ہی بیچ میں دریا کے چلے جاؤ کوئی آدمی اس میں ڈوبتا نہیں ہے چنانچہ لوگ ہزاروں لوگ وہاں تفریح کے لیے آتے اندر نہانے کے لیے بھی جاتے ہیں بہت افسوس کا مقام نمک اتنا زیادہ کہ اس کی پوری پانی کی سطح پانی کی تہ نیچے والا حصہ اور کنارہ اس میں نمک کے تھڑ کے تھڑ جمے ہوئے ہیں سب جگہ نمک کے بڑے بڑے پتھر اور گول گول پتھر بھی وہاں بتلائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی پتھر ہے جس کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش کی مسو متن ربک اس پتھر پر نام بھی لکھا رہتا تھا کہ یہ فلاں ظالم کو لگے گا فلاں کافر کو لگے گا فلاں نافرمان کو لگے گا تو وہ کچھ پتھر بھی آج تک وہاں پر موجود ہے یہ لمبا چوڑا کھارے پانی کا دریا جس کو کالا سمندر بھی کہتے ہیں انگریزی میں سی کہتے ہیں عربی کے اندر اس کو بحر المیت کہا جاتا ہے وہ پورے کے پورا عجیب یعنی وہاں جو پہاڑ ہے وہ بھی اتنے ڈراؤنے اور بھیانک ہے کہ آدمی کا دل نہیں لگے یعنی کچھ عجیب لگتا ہے وہاں جا کے خوف ڈر ہراس آدمی گھبرا جاتا ہے آج تک یوں کہو کہ عذاب کے اثرات اس زمین پر موجود ہیں آج تک جس زمین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا حالانکہ ہزاروں سال ہو گئے اس قوم کے اوپر عذاب کے آنے کی کہتے ہیں کہ یہ پانی ایسا عجیب ہے کہ اس کے اندر مچھلی تو ہے ہی نہیں مینڈک بھی اس میں زندہ نہیں رہ سکتا اور کوئی کیڑا بھی اس میں زندہ نہیں رہ سکتا چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے یہ اثرات ہے کہ اس میں کوئی جانور کوئی چیز اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی چنانچہ اس کی زیارت کرنے کے بعد ہم لوگ آگے چلے تو ہمیں حضرت شعیب علیہ سلاد وسلام کے مزار کے اوپر جانا تھا حضرت شعیب علیہ ہی وسلام کا مزار ع کی وادیوں کے اندر ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے کدب اصحاب العکت المرسل کہ اکا والوں نے ائکا کہتے ہیں گھنے جنگلوں کو کہ ائکا والوں نے بھی اللہ کے رسولوں کو جٹلایا تو وہ پورا عئکا کا جنگل آج تک جیسے کہ ویسا موجود ہے اور اکا کے جنگل کے بالکل بیچ کے اندر ایک جگہ حضرت شعیب علیہ سلاط و سلام کا مزار مبارک اور اسی کے ایک طرف کے اندر مدین ہے جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو میں نے کہا دیکھو یہ بعض تفسیری روایتوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ان کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا اور یہ وہ مدین ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ وسلام تشریف لائے اور ان مدین کے جنگلوں میں حضرت علیہ السلام نے دس سال تک بکریاں چلانے کی خدمت انجام دی اور یہاں پر رہے وہ پورا عیقہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار حضرت موسا علیہ السلام والا جنگل اور جس کنویں سے موسا علیہ السلام نے پانی نکالا تھا جس کنویں کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا وہ کنواں اس وقت تھوڑا سا اسرائیل کے قبضے کے اندر آتا ہے بالکل کھڈے والی نشے بھی جگہ کے اندر ہے اتر کے جانے کے اندر بھی ڈر لگتا ہے نے سوچا کہ اللہ آج کے اس زمانے میں اتر کے جانے میں ڈر لگتا ہے تو تیرے نبی حضرت علیہ السلام تو کیسے وہاں پر گئے ہوں گے اور کیسے انہوں نے جا کر کے فی سبیل اللہ للہ فلّہ ان لڑکیوں کی خدمت کی ہوگی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا ہوگا وہ سب وادی وغیرہ کی ہم لوگوں نے زیارت کی اور جمعہ کی رات تقریباً ہو گئی یہ دو دن کی جارڈن کی زیارت الحمد مکمل ہوئی تیسرے دن یعنی چودہ تاریخ کو ہم لوگوں کو فلسطین جانا تھا اور فلسطین جانے کے لیے اسرائیل کی بارڈر ہم لوگوں کو کراس کرنی تھی میں نے ہمارے گائیڈ بہت دیندار تھے انہوں نے اس دن شابان کے روزے رکھے ہوئے تھے میں بیس کے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ایک سوال ہے میرا آپ سے بہت اچھی عربی بولتے تھے میرا سوال یہ ہے کہ مفتی تقی صاحب آج برکات دس سال پہلے جارڈن تشریف لائے تھے اور یہ گیارہویں سال ہم لوگ آ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ جارڈن کے مسلمانوں میں داڑھی کا عام رواج ہے عورتوں میں برقعے کا اور پردے کا عام رواج ہے مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی رہتی ہے میں نے کہا ٹھیک دس سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں تو تینوں چیز جو ہے کچھ بھی نظر نہیں آتی نہ ہماری مسلمان بہنوں میں پردہ نظر آتا ہے بلکہ بالکل ویسٹرن کلچر نظر آتا ہے مردوں میں داڑھی بھی نہیں دکھتی مسجد کے اندر نمازی بھی جتنے ہونے چاہیے اتنے نظر نہیں آتے کیا وجہ تو ہمارے گائیڈ بہت دیندار تھے انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد مجھے کہا شیخ میں آپ کو بتاؤں اس کی کیا وجہ ہے کا جس دن سے ہمارے ملک میں انٹرنیٹ اور موبائل آئے ان دونوں چیزوں نے آ کر ہمارے ملک کی دینداری کو ختم کر ڈالا یہ دو بڑے فتنے ہمارے ملک میں جس دن آئے انٹرنیٹ اور موبائل اس نے آ کر کے ہماری عورتوں کے پردے ختم کیے ہمارے مردوں کے اوپر سے داڑھی ختم کر دی اور مسجدوں کے اندر سے نمازیوں کو ختم کر ڈالا یہ سب سے بڑے دو فتنے ہمارے ملک کے اندر ہیں اس کے بعد سنیچر کے دن الصبا ہم لوگ فلسطین جانے کے لیے نکلے تو جب جارڈن کی بارڈر جہاں پوری ہوتی ہے اور فلسطین کی بارڈر شروع ہوتی ہے وہیں پر اسرائیل کی حکومت کی طرف سے بارڈر سیکورٹی فورس آرمی لشکر وغیرہ لگا رہتا ہے اور وہی لوگ امیگریشن اور کسٹم کرتے ہیں اور سب کچھ چیکنگ ویکنگ وہیں پر ہوتی ہے ہم کو ساتھیوں نے ڈرایا تھا کہ بہت سخت چیکنگ ہوتی ہے اور بہت مشکل امیگریشن ہوتا ہے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ ضروری سامان ایک چھوٹی بیگ میں بھر کے لے کر کے گئے تھے تو جب ہم لوگ جارڈن کی بارڈر پاس کر کے فلسطین کے بارڈر میں داخل ہو رہے تو بیچ میں ایک چھوٹی سی ندی آئے چھوٹی سی کتنی چھوٹی ندی تقریباً بارہ پندرہ فٹ اس کی چوڑائی ہوگی اتنی چھوٹی سی ندی اور کوئی خاص پانی بھی نہیں معمولی سا پانی لیکن وہ نہر اور وہ ندی کون سی تھی سبحان اللہ قرآن مجید میں کم از کم تین جگہ پر اس ندی کا تذکرہ آیا ہے سب سے پہلے تو شروع پارے کے اندر فلم فصل تالو تو بل جنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني یہ جو قرآن میں تالوت جالود کی جھنگ کا واقعہ آیا ہے اور اس میں جس ندی کا ذکر آیا وہ ندی مفسرین کے اتفاق کے ساتھ اردن کی ندی ہے اور یہ وہ ندی ہے جس کو ہم لوگ پار کر رہے تھے تو میں نے اپنے گائیڈ سے کہا پلیز ہم لوگوں کو یہ ندی تو دیکھنی ہے اس کا پانی بھی پینا ہے قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا تو اس نے کہا کہ یہ اسرائیل کی سیکیورٹی والے آپ کو اترنے نہیں دیں گے میں گاڑی رکوا دیتا ہوں آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اچھی طرح زیارت کر لو آگے موقع آئے گا آپ کو فلسطین اسرائیل میں کہ وہاں اس ندی کو آپ اطمینان سے دیکھ سکو گے میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہ ہے اردن ندی جس کا قرآن میں ایک تو یہاں پر ذکر آیا اور دوسرا سور روم کے شروع کے اندر غلبت الروم فی ادن الارض فی من بعد غلبهم سیغلبون یہ ادن الارض جو قرآن میں آیا کہ وہاں پر ایک زبردست جنگ ہوئی تھی جس کا ذکر قرآن میں آیا تو وہ ادن الارض سے بھی یہی اردن ندی کا کنارہ مراد ہے ہم اس ندی کی زیارت کرتے ہیں اللہ کی آنکھیں اور یہ مبارک ندی جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب ہم تفسیر پڑھاتے تھے تو سوچتے تھے کہ یہ اردن ندی کوئی بہت بڑی ہوگی کہ اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا اور وہاں جا کے دیکھے تو ایک چھوٹی سی ندی کی مانند چھوٹی سی نالے کی طرح وہ ندی کتنی مقدس اور کتنی متبرک وہ ندی اور تیسرا حضرت مریم کی پرورش کے معاملے میں جب بیت المقدس کے ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا اور وہ قرآن اندازی کرنے کے لیے گئے تو تفصیلی روایت کے مطابق اسی بحر ندی اردن کے اندر انہوں نے اپنے قلم ڈال کر کے قرآن اندازی کی تھی ایسے قرآن کے کتنے واقعات اس ندی سے وابستہ ہے اس کی الحمدللہ ہم لوگوں نے زیارت کی اور پھر ہم لوگ پہنچے تو اسرائیل کی سیکیورٹی والوں کے پاس امیگریشن کسٹم وغیرہ کروانے کا لیکن میں خدا کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ کو کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اتنی آسانی ہوئی اللہ کی مدد آئی کہ ایک سوال نہیں اور ایک چیز کی چیکنگ نہیں اور تھوڑی دیر کے اندر الحمدللہ امیگریشن کسٹم سب کچھ ہو گیا تھوڑی ہی دیر کے اندر اور ہم ماشاءاللہ اللہ بارڈر پاس کر کے جب وہاں فلسطین سے گاڑی ہم کو لینے آئی تھی تو اس میں جو عرب ساتھی لینے آئے تھے انہوں نے پہلے آ کے مجھے عربی میں مبارکبادی دی کہ شیخ میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ بہت جلدی ساری کاروائی پوری کر کے آ گئے ہیں میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں کا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں صبح سے لے کر رات تک اپنے آنے والے ساتھیوں کے انتظار میں یہیں بیٹھا رہتا ہوں اتنی لمبی لمبی یہاں پر کاروائیاں ہوتی ہیں اور دوسری بات میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاؤں کہ ہم کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وہ وہاں سمجھ میں آتا ہے جب میں وہاں امیگریشن کروا رہا تھا تو اسرائیل کی یہودی لڑکیاں جب میری پاسپورٹ دیکھی کہ انڈین پاسپورٹ تو ہم لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے کہتی ہے نمستے نمستے انڈیا نمستے انڈیا نمستے میں نے کہا yes I am from India I am Indian great India میں نے اس کو کہا تو بہت خوشی خوشی فٹافٹ ہم لوگوں کے سامان ایک بیگ بھی نہیں کھلوائے کسی کی پیٹی بھی نہیں کھلوائی اور پھر ہم لوگ آفیت کے ساتھ جو ہے نکل گئے گاڑی میں بیٹھے تو میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا نئے گائیڈ آئے بدل گئے میں نے کہا پہلے کہاں جانا ہے تو اس نے کہا کہ ہم سب سے پہلے شہر اریہا جائیں گے واہ واہ میں نے کہا کہ ایمان تازہ ہو گیا اریحا کے معنی آتے خوشبو کے انگریزی میں اس کو جیری کو شہر کہتے اور عربی میں اس کو اریحا شہر کہتے ہیں قرآن مجید کی بہت ساری باتیں اس شہر اریحا سے وابستہ ہے یہ دنیا کا بہت پرانا شہر ہے کم از کم دس ہزار سال پرانا شہر مانا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چلہ پورے چالیس دن اریحا شہر کے ایک پہاڑ کے اندر قیام فرمایا تھا وہ پہاڑ وہ بھی موجود ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے گزارا تھا ہم اریحا شہر میں پہنچے ایک فلسطینی بھائی کی دکان سے بہت سارے فروٹ خریدے اور خریدنے کے بعد میں نے کہا کہ چلو جلدی مجھے تو مسجد اقسا کی بے چینی ہے وہاں پہنچنے کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو مسجد اقسا سے پہلے حضرت موسا علیہ السلام کے مزار پر جانا ہے وہ راستے میں آتا ہے چنانچہ ہم اریحا شہر سے نکلے اور نکل کر کے گاڑی آگے چلی تو ایک پہاڑی علاقے میں تو بالکل حدیث سمجھ میں آوے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ حضور نے معراج کی رات میں موسا علیہ سلاۃ وسلام کو دیکھا تھا کہ وہ قبر میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں معراج کی روایت میں آتا ہے تو اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا حدیث میں ہے کہ میں تم کو لے جا کے موسا علیہ السلام کی قبر بتلا سکتا ہوں ایک لال رنگ کے ٹیلے کے پاس راستے کے قریب حضرت موسا علیہ السلام کی قبر موجود ہے یہ حدیث کی دونوں نشانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تازہ ہو جاتا ہے لال لال رنگ کے سرخ ٹیلے اور وہاں راستے کے بالکل قریب ایک چھوٹی سی مسجد جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بنائی تھی اسی مسجد کے اندر حضرت موسا علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے وہاں پر پہنچے تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہاں ہو تم معلوم ہے یہ اللہ کے وہ جلیل القدر نبی ہے کہ قرآن کے اٹھائیس پاروں میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے اٹھائیس سپاروں کے اندر چودہ اور انتیس میں نہیں ہے باقی ایک سے لے کر تیس تک اٹھائیس پاروں میں اللہ کے اس جلیل القدر نبی کا ذکر خیر موجود ہے اور چاروں طرف بڑی بڑی جالیاں لگی ہوئی ہے اور اندر یعنی جالی سے ہم قبر مبارک کی زیارت کر سکتے اطمینان سے لیکن اللہ کی مدد آئی ایک انگلینڈ کے وی آئی پی آدمی آئے ان کی وجہ سے وہ تالا کھل گیا کھل گیا تو اس کے اندر جو ہے ہم لوگ سب ساتھی آپس میں گجراتی بات کرتے میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہاں گجراتی میں ہی بات کرنے کی اس لیے کہ دوسری ہماری سب زبان کو سمجھنے والے ممکن ہے کہ یہاں موجود ہے لیکن گجراتی سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے آپس کی بات چیت اپنے کو اپنی گجراتی بھاشا میں ہی کرنے کی تو وہ جو انگلینڈ کا وی آئی پی گروپ آیا ہوا تھا اس میں ایک دو ساتھی اتفاق اصلن گجراتی تھے انہوں نے میری گجراتی زبان سنی تو وہ فوراً مجھے پوچھنے آیا تمہیں کہیں نہ میں نے پوچھا تمہیں کہیں نہ تو تعارف ہوا تو ان کی برکت سے جو دروازہ کھولا تو جو وہاں کے آفیسر لوگ تھے وہ کسی کو اندر نہیں جانے دیتے صرف وہ انگلینڈ کے گروپ کو لیکن وہ انگلینڈ کے گروپ والوں نے خود سفارش کی جب ان کے ساتھ میرا پورا مکمل تعارف ہو گیا میں کون ہوں کہاں کا ہوں تو انہوں نے ان کو خود کہا کہ نہیں ان کو تو ہم اندر بلائیں گے ہی بلائیں گے چونکہ یہ ہم کو سنائیں گے حضرت علیہ السلام کے بارے میں اور یہ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں تو الحمد ان کی برکت سے بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے متصل کھڑے ہوئے اور پھر ثواب دعا وغیرہ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان حضرات کو کچھ سنایا اور پھر ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے تقریباً تین ساڑھے تین بج چکے تھے لیکن میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ظہر تو تاخیر سے صحیح مسجد اکثر جا کے ہی پڑھیں گے ایک ہزار کا ثواب لینے کا تو پھر کیوں ہم لوگ چھوڑے ہم وہیں جا کر کے زہر کی نماز پڑھیں گے چنانچہ حضرت موسا سلاط سلاۃ وسلام کی قبر مبارک سے نکلے بیچ میں ایک بات یہ بتلا دو کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے نیبو یہ نیبو پہاڑ جارڈن کی بارڈر میں آتا ہے وہاں ایک معدب نام کا گاؤں ہے نیبو پہاڑ میں معدب نام کے گاؤں میں حضرت موسا علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا اور علیہ السلام نے وسیعت فرمائی تھی کہ مجھے بیت المقدس کے قریب میں لے جا کر کے دفن کرنا چنانچہ لوگ ان کا جنازہ لائے اور بیت المقدس کے قریب میں اس ٹیلے کے پاس لا کر کے حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کو دفن کیا گیا وہ نیبو پہاڑ بھی دیکھا اور مادب شہر بھی دیکھا جس میں حضرت علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا حضرت علیہ السلام کی قبر مبارک سے فارغ ہو کر کے ہم لوگ جو ہے بیت المقدس پہنچے اب یہ بیت المقدس اور مسجد اقسا اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں بہت ساری چیزیں بیت المقدس جس کو قدس بھی کہتے ہیں اور اسی کو یروشلم بھی کہتے ہیں اسی کو جیروسلم بھی کہتے ہیں اور اسی کو ایلیا بھی کہتے ہیں یہ سب ایک ہی جگہ کے نام ہیں یہ ایک بہت بڑا شہر ہے اور پورے شہر کے چاروں طرف بہترین مضبوط دیواریں بنی ہوئی ہے اور اسی کے بیچ کے اندر مسجد اقسا بھی ہے اور دوسرے نبیوں کی سب یادگار چیزیں بھی وہاں پر موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک دروازے سے داخل ہوئے بہت چلنا پڑتا ہے چلتے چلتے چلتے کچھ میں جب ہم لوگ داخل ہوئے تو دروازے ہی کے اوپر وہاں فروٹ سب رکھے ہوئے تھے تو میں نے سب ساتھیوں کو کہا دیکھو یہاں کے فلوں کی سائز دیکھو تو قرآن کی آیت سمجھ میں آئے گی اللہ بارکنا ہو لہو لینو من مین آیا تینا بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ فلسطین کے سنترا اور موسم بھی ہمارے یہاں کے چھوٹے تربوج کی سائز میں ہوتے ہیں واقعی اللہ کی برکت اللہ بارکنا ہولا لینو ریو مین آیا تینا اور تربوج تو بڑے بڑے پندرہ بیس بیس آدمی مل کر کے بھی ایک تربوچ نہیں کھا سکے اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ اور انجیر اور زیتون پھلوں کی بھرمان مسجد قدس کے دروازے کے اوپر ہم داخل ہوئے مسجد کے اندر اور جلدی سے آگے بڑھے آگے بڑھ کر کے ہم لوگ انبیاء علیہ السلام کے مزارات صحن یہ ساری چیزیں میں نے کہا سب چیزیں بعد میں دیکھیں گے وقت نکلنے سے پہلے مسجد اقسام میں جا کر کے ظہر کی نماز پڑھنے کی تو جلدی جلدی جلدی جلدی چلتے چلتے او ہو چاروں طرف اللہ اکبر ایک سے ایک چیزیں یاد آ رہی اللہ یہ جگہ جہاں معراج میں تیرے لاڈلے نبی تشریف لائے تھے یہ گندی آنکھیں آج اس کو دیکھ رہی ہے وہ مقدس مقام وہ پتھر آیا جہاں حضور نے براق باندھا تھا معراج کی رات کے اندر وہ پتھر آیا جس کو سخرائے بیت المقدس کہتے ہیں کہ جو پہلے قبلہ ہوا کرتا تھا اور اسی کی طرف رک کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے دوسرے سپارے کے شروع میں جس کا تذکرہ ہے سیقول من الناس ما اللہ ان والمغرب التی تولوا فتم وجه اللہ وہ جگہ صخرہ بیت المقدس جس کی طرف کھڑے ہو کر کے لوگ پہلے جس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اور جہاں سے حضور معراج میں تشریف لے گئے تھے سب چیزیں اللہ اکبر ایسا لگتا تھا خدا پاک کی قسم کے پورا علاقہ نورانی نورانی ہے عجیب دل کی کیفیت کوئی ساتھی کچھ بول نہیں سکتا سختہ تاری ہے بس چل رہے چل رہے جلدی سے مسجد اقسا پہنچو اور جا کر کے ظہر کی نماز ادا کرو جلدی سے دو رکعت نماز ہم نے پڑھی چونکہ مسافر تھے فرض پڑی تو وہ گائیڈ ہم کو یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو دروازہ بند ہونے کا وقت آ رہا ہے کیا کس چیز کا دروازہ مسجد اقسا تین ہے یہ جو ہم لوگ مسجد اقسا اس وقت اس کے فوٹو دیکھتے ہیں وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے چھٹی صدی عیسوی کے اندر جب کچھ کو فتح کیا اس وقت جو مسجد بنائی تھی یہ تو اوپر ہے اور ہم کو نظر آتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام نے اور حضرت داؤد علیہ سلاط وسلام نے جناتوں کے پاس جو مسجد بنوائی تھی وہ نیچے والے حصے کے اندر ہے اور جس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے رکھی تھی پھر داؤد علیہ السلام نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی اور پھر مروان نے اپنے دور حکومت کے اندر اس کی توسیع کی تھی اور اسی اصلی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں تمام نبیوں کو امامت کرا کے نماز پڑھائی تھی چنانچہ ہم لوگ نیچے اترے جیسے جیسے نیچے اتر رہے تھے واللہ ہی ایسا لگتا تھا کہ نور کے دریا میں اتر رہے اس لیے کہ کیوں نور نہیں ہوگا جہاں تمام انبیاء جمع ہوئے ہو وہاں نور کیوں نہیں ہوگا نیچے اترتے گئے اترتے گئے عجیب سکون عجیب نورانیت اور عجیب پرکیف منظر نیچے ہم لوگ گئے اور جانے کے بعد اس کے ستون دیکھے کتنے بڑے بڑے ستون ہوں گے تقریباً یہ جو آپ کے دو دروازے ہیں یہ پیچھے کے دروازے دو دو کر لو تو کتنی سائز ہوتی ہے اور آگے کی طرف یہ کھڑکی کے تک لے آؤ اتنا جو احاطہ بنتا ہے اتنے بڑے بڑی گولائی کا ایک ایک ستون اور وہ بھی جو لوگ کنسٹرکشن لائن کے ماہر ہیں وہ سمجھتے ون پیس اسٹون یعنی ایک ہی پتھر یہ نہیں کہ دو چار پتھر جوڑے ہوئے ایک ہی پتھر کے اتنے بڑے بڑے کھمبے اور وہ بھی نیچے سے لے کر اوپر تک جب اتنے بڑے بڑے کھمبے کو دیکھتے ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ اتنے بڑے کھمبے کو بنانا اور لا کے لگانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے پاس ہی لگوائے تھے فلما خر پھر اس کے سب چھت کے پتھر دیکھے دوسرے کھمبے دیکھے بلا مبالغہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب تعمیرات حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے پاس کروائی ہوگی اس کو دیکھا پھر وہ جگہ دیکھی پوری کا بس اسی مسجد کے اندر میں بس تصور کی دنیا میں آدمی کھو جاتا ہے سبحان اللہ اے مالک وہ منظر کیا ہوگا کہ جب اس جگہ پر تمام انبیاء جمع ہوئے ہوں گے اور آسمان سے فرشتے اتر کے آئے ہوں گے اور تیرے لاڈلے نبی نے امامت کرائی ہوگی کیا وہ پرکیف منظر رہا ہوگا اس جگہ کے اوپر آدمی کھو جاتا ہے کیا دنیا ہے بھول جاتا ہے اور پھر ہمارے گائڈ نے کہا دروازہ بند ہونے والا ہے ابھی تو اور دو چیز نیچے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آگے لے گئے مروان نے جتنا حصے کی توسیع کروائی تھی مسجد اقسا کی وہ دکھائی کہا اب ایک چیز اور دکھانی ہے اور لے گیا نیچے نیچے ہم لوگ چلتے رہے حیال فلاح والی جانب کے اندر بہت دور تک نیچے چلے گئے پھر نیچے ایک سیڑھی چڑھے اور ایک سیڑھی چڑھ کے دروازے کے اندر سے ہم لوگوں کا دیکھو جھانک کے یہ کیا ہے تو دیکھا تو ہمارے یہاں بچوں کا جو گہوارا ہوتا ہے پارنا جس میں بچوں کو سلاتے ایسا پتھر کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا پارنا اور گہوارا تھا اور اس کے اوپر ایک چھت بنی ہوئی تھی سب لوگ دیکھو پھر میں بتاتا ہوں یہ پارنا اور گہوارا کیسا بچے کا سب نے زیارت کر لی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ وہ گہوارہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کلام کیا تھا قرآن کی سورہ مریم کے اندر جو واقعہ موجود ہے دونوں جگہ الگ ہے ابھی دوسری جگہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد لے جاتا ہوں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ جگہ الگ اور پیدائش کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھا کر کے لے کے آئی تھی آبادی میں اور آبادی میں جب پہنچی مسجد اقسا پر تو پوری قوم جمع ہو گئی اور قوم نے جمع ہو کر کے حضرت مریم سے پوچھا تھا نا فاتت بھی قو مہاتا ملو کالو یا مریم القد شی ان فریا یا ہارون رون کان ابو کمرا سو او مکانت ام کی بغیا یہ جو سوال جواب ہوئے تھے یہ اسی جگہ پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلی بات بولی تھیل ان کتاب و جالنی نبیا و جالنی مبارکن تو اانی و زکاتی تم تو حیا و برم بالدتی ولم و جالنی جب بارن یہ پوری تقریر عیسا علیہ السلام کی کا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں سوتے سوتے جب وہ تین دن کے معصوم بچے تھے دودھ پینا چھوڑ کر کے جو یہ باتیں کی تھی جو اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی تھی یہ وہ مبارک جگہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بات چیت کرنے کی جگہ چنانچہ ہم نے اس کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد بند ہونے کا وقت آ گیا تھا اسی لیے ہم لوگ باہر نکل کر کے آ گئے اور پوری مسجد اقسا کی زیارت کی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا محراب ممبر اس کی زیارت کی اور پھر قبت الصحرہ دیکھنے کے لیے گئے یعنی وہ پتھر جو پہلے قبلہ تھا وہاں اس وقت دنیا میں تین جنتی پتھر ہیں اس وقت ایک تو حجر اسود یہ بھی جنت سے لایا گیا دوسرا مقام ابراہیم یہ بھی جنت سے لایا گیا اور تیسرا سخر بیت المقدس حدیث میں ہے کہ یہ پتھر بھی جنت میں سے لایا گیا تھا اور وہی پہلے قبلہ تھا اور وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شروع ہوئی اور وہیں سے حضور معراج میں تشریف لے گئے یہ جو ہم لوگ ایک گنبد دیکھتے ہیں فوٹو کے اندر یہ گنبد مسجد اقسا کا نہیں ہے جہاں وہ چٹان ہے مبارک چٹان اس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کبت السخرا کبت ان کہتے گمبت کو سخرا کہتے ہیں مبارک پتھر کو اور وہاں پر بھی مسجد ہے اس کو مسجد السخرا کہا جاتا ہے وہیں سے حضور کی معراج کی ابتدا ہوئی تھی اور یہ جو پیلا پیلا گنبد نظر آتا ہے اس کے اوپر تقریباً چھیاسی کلو تراسی کلو سونا لگا کر کے اس کا پورا گنبد بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی چمک چمک جو ہے معلوم ہوتی ہے پھر وہاں پر براق جہاں باندھا تھا وہ پتھر پھر وہاں پر جو ہے دوسرے انبیاء علیہ السلام حضرت شمویل علیہ السلام کا مزار ہے اور وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے سلیمان علیہ السلام فیصلے کیا کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کا انتقال جہاں ہوا تھا اور جہاں محراب میں کھڑے ہو کر کے سلیمان علیہ السلاۃ وسلام جناتوں سے کام کرواتے تھے وہ جگہ بھی حیال الفلاح والی جانب میں موجود ہے اور ایک اور مبارک جگہ جس کا ذکر قرآن میں سور علی عمران میں آیا ہے کہ حضرت مریم کے واسطے حضرت زکریہ علیہ السلام نے مسجد اقسا کے بالکل ساتھ ایک روم بنوایا تھا جس کو محراب کہتے ہیں اور جس کا ذکر قرآن میں کلّا دخل علیہ زکری المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی حاضا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب تو یہ جو روم بنوایا تھا حضرت مریم کے واسطے اس روم کے اندر ہم لوگ گئے میں نے کہا یہ وہ روم ہے جہاں حضرت مریم رہتی تھی اور ان کے پاس گیبی فل آتے تھے اور اس گیبی پھل کو دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی تھی تو ہم نے میں نے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی جن کی جن کی اولاد نہیں ہو یہاں بیٹھ کر اولاد کے لیے دعا مانگو تو ہمارے ساتھیوں کے اندر ایک دو ساتھی ایسے کہ جن کی شادی کے بعد اب تک اولاد نہیں تھی میں نے کہا آپ لوگ تو اہتمام سے دعا کرو یہاں بیٹھ کر کے اللہ نے حضرت زکریہ کی اولاد کی دعا یہی قبول فرمائی تھی اللہ تعالیٰ تمہاری دعا بھی انشاءاللہ یہاں پر قبول فرمائیں گے یہ سب چیزوں کی زیارت کرنے کے بعد رات ہم نے عصر مغرب عشاء ساری نمازیں وہیں حرم میں مقدس میں بیٹھ کر کے پڑھتے رہے سب زیارتوں کو کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے ایک خاص جگہ کہ ایک سائٹ پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد عمر اور اس کے سامنے ایک چرچ ہے پوری دنیا کے عیسائی وہاں آتے ہیں اس چرچ کے اندر حضرت عمر بھی تشریف لے گئے تھے میں نے کہا چلو اپنے کو جانے میں کیا حرج ہے ہم گئے اس چرچ کے اندر تو وہاں ایک جگہ ہے جس کے بارے میں ان کے عقیدے کے مطابق قرآن کی نظر میں وہ عقیدہ غلط ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو ان کے عقیدے کے مطابق جہاں سولی پر لٹکایا گیا تھا وہ جگہ اسی چرچ میں بتلاتے ہیں اور سولی سے اتارنے کے بعد جہاں علیہ السلام کو انہوں نے غسل دیا تھا ایسی جو کہانی ان کے یہاں چلتی ہے وہ جگہ بھی وہاں ہے کہ حضرت عمر تو وہاں اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ جب بیت المقدس کی فتح کے موقع کے اوپر جب چابی لینے کے لیے عیسائی پادریوں نے حضرت عمر کو اس جگہ کے اوپر بلایا تھا جو پورا قصہ میں نے آپ کو رمضان میں جمعہ کی نماز سے پہلے یہاں سنایا تھا اسی مسجد کے اندر جمعہ کے بیان کے اندر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرچ میں گئے تھے اور آپ نے وہ چابی لی تھی لیکن نماز کا وقت ہوا حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی چرچ کے بالکل سامنے ایک کھلی جگہ پر جا کر کے حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی تو اس جگہ پر آج مسجد عمر بنی ہوئی ہے اور وہاں پر ہم لوگ گئے حضرت عمر کے انوار اور برکات آج تک اس مسجد کے اندر جو ہے معلوم ہوتے ہیں اس کی زیارت کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی رات ہو گئی ہم لوگ ہوٹل کے اوپر چلے گئے پھر اس کے بعد اتوار کے دن پندرہ تاریخ کو کہ آج کہاں جانا ہے تو بتایا کہ آج کی زیارتیں بہت ساری ہے قرآن کی بہت ساری یادگار ہیں کہ آج کی اہم ترین زیارت کے اندر شہر الخلیل جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام کے مقدس شہر کے اندر تو وہاں کے جو عرب احباب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جانے جیسا ماحول نہیں ہے ابھی جو حالات ہیں وہ اس وقت شروع ہو چکے تھے لیکن میں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نام سے یہاں تک آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے شہر میں نہیں جاوے تو ہماری تو زندگی کی آرزویں ادھوری رہ جائے میں نے کہا جانا ہی جانا ابراہیم علیہ السلام کے شہر کے اندر تو اور ہمارا گائیڈ بھی بہت ہمت والا تھا کہا کہ شیخ تم ہمت کرو میں لے جاؤں گا اللہ کے نام سے چلو دوسرے دن صبح میں ہم لوگ جلدی تیار ہوئے ساتھیوں کو میں نے کہا کہ حفاظت کی جتنے وظائف ہیں سب پڑھ ڈالو لیکن چلو چلیں گے ابراہیم علیہ السلام کے مبارک شہر کے اندر گئے پورا کرفیو کا ماحول جا بجا اسرائیل کی پولیس آرمی چیکنگ کر رہے جب شہر الخلیل پر پہنچے واللہ ہی اللہ کی مدد سے ہم لوگ جا سکے پورے شہر میں کرفیو تھا اور آرمی لگی ہوئی تھی لیکن جیسے شہر کے دروازے پر پہنچے آرمی والوں نے روکا پوچھا کون ہے کہا ٹورسٹ گروپ ہے کہاں کے کہا انڈین گروپ ہے کہا جاؤ جانے کی پرمیشن دے دی کرفیو کے اندر اطمینان سے ہم شہر کے اندر داخل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک مسجد کی طرف آگے بڑھے جب گئے تو ایک اونچا ٹیلا ہے پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر مسجد ہے اس مسجد کے اندر اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک اور حضرت یعقوب حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یوسف ان سب کی قبر مبارک اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کی بھی قبر مبارک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارا رضی اللہ تعالی نہا کی بھی قبر مبارک سب کی قبریں اس مسجد کے اندر او ہو عجیب نورانیت میں نے ساتھیوں سے کہا آپ کہاں ہو معلوم ہے اللہ کے تمام نبیوں میں دوسرے نمبر کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہو عجیب روحانی منظر تھا وہ جب ہم لوگ گئے تو فلسطین کے معصوم معصوم بچے ہم لوگوں کو دیکھ کر کے دوڑ کر کے ملاقات کے لیے آ گئے کئی سارے بچے بہت دیر تک ہم ان کے وہ ہمارے پاس بیٹھے رہے ہم نے نماز پڑھی ظہر کی اور وہاں تلاوت کی سال ثواب کیا ایک ڈیڑھ گھنٹہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک مسجد کے اندر گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی راستے کے اندر اللہ کے ایک اور نبی حضرت شمعون علیہ السلام کے مزار سے بھی ہم لوگ جو ہے گزرے تھے اور گزر کر کے وہاں سے آئے تھے واپسی میں ایک جگہ کے اوپر ہم لوگ گئے ایک پہاڑ کے اوپر کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی قرآن کی سورہ مریم کے اندر جو واقعہ ہے کہ حضرت مریم گھسل کرنے کے لیے مسجد اقصا کی مشرقی جانب یعنی پور و جانب کے اندر چلی گئی تھی وہ جگہ آج تک جیسی کی ویسی موجود ہے جہاں حضرت مریم گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہاں پر بھی ہم لوگ الحمد للہ پہنچے وہاں بہت بڑا چرچ ہے اسی لیے چرچ کے اندر جانے کی تو ہمت نہیں ہوئی باہری سے اس مقام کی زیارت کی اور زیارت کر کے ہم لوگ آگے بڑھے اس کے علاوہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نہ کی قبر مبارک ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو جہاں سے اللہ نے آسمان پر اٹھایا تھا انی متوفیق ورافی کا الیہ آسمان پر جہاں سے اٹھایا تھا وہ جگہ وہاں پر ایک پتھر پر آج تک قدم کے نشانات بنے ہوئے کہ اس جگہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر زندہ اٹھا لیا گیا تھا اس جگہ کی الحمدللہ زیارت کی حضرت زکریہ علیہ السلام کے مزار مبارک کی زیارت کی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلاۃ وسلام کی قبر کی زیارت کی اور پھر وہاں ایک جگہ ہے اس جگہ کے اوپر گئے تو وہاں لکھا ہوا ہے ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیتا منک ورزقنا وانت خیر الرازقین حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر کے بالکل بازو میں ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے حضرت آسمان سے اللہ تعالیٰ سے کوئی کھنچا ہمارے لیے اتروا لیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع بھی کیا لیکن ساتھیوں نے اصرار کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی وہ دعا بھی قرآن میں موجود ہے اللہ آسمان سے تو جنت کا خنچا ہمارے لیے اتار دے اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور جنت سے کھانے سے بھرے ہوئے خنچے اتر کر کے آئے تو جس جگہ کے اوپر وہ جنتی کھنچے اترے تھے وہ جگہ کی الحمدللہ زیارت کی ساتھیوں کے پاس توشے میں جو کچھ کھانا تھا میں نے کہا چلو یہاں بیٹھ کے تو لو جس جگہ کے اوپر کھنچے جنت کے اترے تھے وہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اپنے ہندوستان کے گانٹھی چیوڑا وہی تو ہوتا ہے سفر میں ساتھ میں میں نے کہا کم سے کم ہم لوگ وہی کھا لیں اللہ سبحان ہو تعالیٰ وقت کے اوپر انشاءاللہ جنت کے کنچے بھی ہم کو کھلائیں گے اس کی بھی زیارت کی اور پھر جو ہے جبل سہیون اسی کے نسبت سے سہولیت ہم کہتے ہیں وہ جبل سہیون بھی دیکھنے کو ملا پھر وہ دن ختم ہونے کے بعد آگے سولہ تاریخ کے اندر وہاں ایک دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ایک ساتھی ان سے مدین منورہ کے اندر ملاقات ہوئی ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکات ہوں ملالیہ سے وہ بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں تو ان کو پہلے سے اطلاع دے دی گئی تھی تو اس دن ہم ان کے مہمان تھے کہا آج میں تم کو زیارت کراؤں گا تو وہ ہم کو تیل ابھی بھی لے گئے اسرائیل کی کیپٹل اور میں آپ سب حضرات کو خوشخبری دوں کہ ہم لوگ تیل ابیب جب پہنچے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے ہم تیل ابیب کے مرکز کے اوپر پہنچے الحمد للہ تیل ابیب کے اندر دعوت و تبلیغ کا مرکز قائم ہو چکا ہے اور ہم لوگ جب گئے تو وہاں ہمارے جانے سے چند دن پہلے بہت بڑا اجتماع ہوا اور چھ ہزار آدمی اجتماع کے اندر موجود تھے اور تقریباً چھیاسی جماعتیں ایک چلے اور چار مہینے کی تیل ابھی سے روانہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا شیخ ریاض علاج ویسے کے شیخ تیل ابھی میں آپ نے اجتماع کیا کوئی روکنے والا نہیں آیا تو اس نے مجھے ایمان سے بھرا ہوا جواب دیا واللہ اللہ مانے روکنے والے تو اللہ ہے وہ نہیں روکے تو کون روک سکتا ہے کہ ابھی ہمارا اجتماع مکمل ہوا وہاں ہم مرکز پر ہم نے زہر اثر کی نماز پڑھی مرکز پہنچنے سے پہلے بیچ میں میں بھول گیا ہم لوگ لود شہر پہلے گئے تھے یہ لود شہر وہ ہے مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ لود شہر کے دروازے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اسی لیے دیکھنے کی بہت تڑپ تھی میں نے شیخ ریاض کو پہلے سے کہا شیخ واللہ یا ارید ولہ و وہ دجال مجھے دجال کے قتل کی جگہ تو دیکھنی دیکھنی کسی طرح بھی لے جاؤ حدیث میں آیا ہم یہاں تک آئے اور لود نہیں جاوے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا ضرور میں لے جاؤں گا تو سب سے پہلے ہم لوگ لود گئے اور باب الد جس کے لیے حدیث میں آیا کہ اس کے دروازے کے اوپر گھر کے مائک بند بن تو حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام لط شہر کے دروازے کے اوپر دجال کو قتل کریں گے ہم لوگ وہاں پہنچے لط شہر کے دروازے کے اوپر اور وہاں ایک درخت ہے عجیب ڈراؤنا بھیانک قسم کا کا بس دجال اس درخت کے پیچھے چھپے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ کے اوپر اس کو قتل کریں گے اور وہاں پر ایک کنواں ہے کا اس کے بعد اس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا کہ ابھی وہاں پر روڈ چوڑے کیے جا رہے تھے تو اس کوئے کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی بڑی بڑی مشینیں لگائی گئی جے سی بی بلڈوزر لیکن وہ اس کنویں کو توڑنے کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر ان کو راستہ بدل دینا پڑا اور راستہ ایک سائٹ سے کر دینا پڑا اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں چیز کو جیسے کہ ویسا رکھا ہے وہ درخت بھی اور ایک سائٹ کے اندر وہ کنواں بھی جس کے اندر دجال کو قتل کے بعد ڈالا جائے گا لد شہر کا دروازہ اور یہ سب زیارت کر کے اصل اموا شہر جہاں صحابہ کی جماعت مقیم تھی وہ ہم دیکھنے کے لیے ایک پہاڑ پر پہنچے پورا جنگل جھاڑی اس کے اندر وہ اسرائیل کے قبضے کے اندر آتا ہے وہاں پہنچے جھاڑیوں کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر وہاں ایک چھوٹی سی مسجد اور وہاں ہبرو عبرانی زبان میں عبارتیں لکھی ہوئی ہے اور نیچے انگریزی کے اندر وہاں لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس عیسوی کے اندر یعنی امواس کے زمانے میں یہاں آئے تھے اور تقریباً پچیس ہزار صحابہ اور تابعین اسی جگہ کے اوپر انتقال کر رہے تھے اس پلیگ کی بیماری کے اندر تعاون کے مرض کے اندر اور سینکڑوں صحابہ کی وہاں پر قبریں ہیں سینکڑوں صحابہ ایک ہی جگہ کے اوپر متفون ہیں تو شیخ ریاض نے کہا کہ چلو تھوڑا جھاڑیوں میں لیکن صحابہ کے مزارات میں آپ کو بتاتا ہوں سینکڑوں صحابہ اس کے اندر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک بھی وہاں پر ہے اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چالیس بیٹے کا وہ تعاون میں انتقال کر گئے کہا ان کی قبریں بھی سب یہاں پر ہیں وہ پورا احاطہ قبرستان جس میں سینکڑوں صحابہ کے مزارات جھاڑیوں کے اندر وہ موجود ہے شہر کے اندر انہوں نے کہا آپ دعا کروائیے سخت دھوپ میں کھڑے کھڑے دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے ہیں تو نہ کسی کو دھوپ لگ رہی تھی نہ کسی کو گرمی لگ رہی تھی حضرات صحابہ جہاں سوئے ہو وہاں جنت کے انوار اور رحمتیں ایسی برس رہی تھی کہ نہ دھوپ محسوس ہوئی نہ پیاس سب ساتھی پسینے میں سرابور اور پورے پینتیس منٹ تک کھڑے کھڑے دعا کروائے لیکن نہ کوئی اکتایا سب کو چیخے مار مار کر کے رونا آ رہا تھا اور سب دھاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے اہل یہ تیرے نبی کے لاٹلے صحابہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں یہاں پر آرام فرما رہے اور سب کے سب لوگ تیرے دین کے لیے نکلے اور یہاں آ کر کے سو گئے اور قیامت تک ابدی آرام کے اندر میٹھی نیند سوئے ہو گئے ہم نے لد امواس تیل ابیب کی زیارت کرنے کے بعد شیخ ریاض کے یہاں دوپہر کا کھانا کھایا عربوں کے یہاں تو دو تین بیویوں کا عام رواج ہے تو اس دن انہوں نے اپنی دوسری بیوی کے یہاں شاندار دعوت ہماری کروائی اور اس کے بعد مجھے کہنے لگے میں آپ کو ایک اور جگہ لے جانا چاہتا ہوں واپسی سے پہلے وہ لے گئے شہر کے باہر تیل ابیب کے اندر ایک اونچا مینارا بنا ہوا ہے اور ایک میدان ہے کا وہاں جا کر کے پتہ چلا اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ سلاط وسلام کا مزار مبارک یہاں پر ہے کہ صالح علیہ سلاط وسلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ علاقہ تو سعودی کی سرحد میں آتا ہے لیکن عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے اور زندگی کے آخری دن یہاں گزارے تھے اور یہی حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک دیکھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبر سے چند قدم چلتے ہیں تو مشہور امام الحدیث امام نس رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی وہاں پر موجود ہے حضرت امام نس بھی وہیں پر آرام فرما رہے حضرت صالح علیہ السلام کی قبر کے بالکل سامنے ان کی الحمد زیارت نصیب ہوئی اور وہ دن مکمل ہوا واپس ہم ہوٹل میں آئے اور پھر سترہ تاریخ اس تاریخ کو ہمارا فلسطین کے اس سفر کا آخری دن تھا اس دن کی زیارتوں کے بارے میں ہم نے پوچھا تو وہ تو ہماری اسرار پر وہ سب زیارتیں طے ہوئی تھی وہ تیل ابیب سے اور یروشلم سے بہت دور جہاں اسرائیل بھی پورا ہو جاتا ہے تیل ابیب یافا اور دوسرے تمام شہروں کو پار کر کے بالکل کنارے کے اوپر جانا تھا ملک شام کی سرحدیں شروع ہو جاتی وہاں تک جانا تھا تو کئی گھنٹوں کا وہ سفر گاڑیاں چلتی رہی ساتھی بھی سب تھک گئے لیکن بیچ میں ایک جگہ آئی کریے ناصرہ یہ وہ گاؤں ہے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کے کئی سال گزارے تھے اور اس کی وجہ سے یہ نسارا کو نسارا کہا جاتا ہے وہ ناصرہ گاؤں پورے گاؤں میں بس چرچ ہی چرچ ہے اور عیسائی لوگ ہی آباد ہے اس شہر کے اندر تو وہ کریے ناصرا کے قریب سے گزرے میں نے کہا اندر تو جانا نہیں چونکہ آگے دوسرے ہمارے بہت سارے پروگرام ہیں بیچ میں حضرت الیاس علیہ سلاۃ والسلام کا مزار آیا حضرت الیاس علیہ السلام کے مزار مبارک کی زیارت کی اور پھر ہم لوگ اس دن کی ہماری پہلی زیارت تھی رہے تبریہ کی زیارت اس کے لیے اتنا طویل سفر کیا یہ بحیر تبریہ کیا چیز ہے حدیث میں دو جگہ اس کا ذکر آتا ہے ایک ذکر تو یہ آتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو بحیر رہے تبریا سے گزریں گے تو بوح رہے ایک چھوٹا سا سمندر ہے کیا ان کی اتنی لمبی جماعت ہوگی یاجوج ماجوج کی کہ ان کے آگے کے لوگ بحیر تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے اور وہ ایسے کھانے پینے والے لوگ ہوں گے کہ ان کے آگے کے لوگ پورے سمندر کا پانی پی جائیں گے اور پیچھے کے لوگ آئیں گے تو وہ آ کر کے شک کریں گے کہ یہاں پر کبھی پانی تھا کہ نہیں تھا تقریباً ستائیس کلو میٹر لمبا وہ سمندر ہے ستائیس کلو میٹر لمبا اور عجیب گہرا اور چوڑا اتنا لمبا صبر بہی رہے تبریہ اور دوسرا ذکر آتا ہے مسلم شریف میں اس کا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دجال سے ملاقات ہوئی تھی جس کا واقعہ پورا حدیث میں موجود ہے تو دجال نے خود پوچھا تھا کہ وہ تبریہ کے سمندر میں پانی ہے کہ خشک ہو گیا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہاں ابھی پانی موجود ہے تو دجال نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا پانی سوکھ جائے گا اور جب اس کا پانی سوکھ جائے گا تو میرے چھوٹنے کا وقت قریب آ جائے گا اور اس وقت تبریہ کا پانی سوکھ رہا ہے بہت سوکھ گیا ہے اور اس کے اندر حکومت کی طرف سے دوسری جگہ سے دریا میں سے پانی لا لا کر پائپوں کے ذریعے ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ پانی برقرار رہے کم نہیں ہوئے لیکن پھر بھی قدرتی وہ سکھتا ہی چلا جا رہا ہے وہ بحیر تبریہ کے کنارے پر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی میں نے ساتھیوں کو پوری حدیثیں سنائی اور اس کے بعد ہم لوگ نکلے چونکہ آج رات کو دیر تک میں جارڈن واپس پہنچنا تھا لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو بیسان کا نخلستان دیکھنا ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے اور این زغر دیکھنا ہے وہ بھی حدیث میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جلدی جلدی لے جاتا ہوں بارڈر بند ہو گئی تو تم جانو میں نے کہا کچھ نہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تو ہم لوگ چلے تو بیسان پہنچے یہ بیسان پورے کھجوروں کی باڑیاں ہیں بیسان کے بارے میں بھی مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود دجال نے سوال کیا تھا کہ بیسان کے کھجوروں کے درخت پر کھجور لگ رہے کہ ختم ہو گئے تو حضرت تمیم داری نے فرمایا تھا کہ کھجور آ رہے تو دجال نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے درختوں پر پھل آنے بند ہو جائیں گے اس وقت پر میرے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا اور سنا ہے اندر تو جانے کی اجازت نہیں دیتے بیسان کے پاس سے ہم گزرے بالکل کہ یہ بیسان اور یہ جو ہے ہم لوگ لیکن وہ جو نخلستان ہے اندر وہاں تک جانے کی پرمیشن نہیں ملتی ہے تو ہم لوگ وہاں کھڑے کھڑے دور سے بس میں بیٹھے بیٹھے کھجور کے درختوں کو دیکھ رہے تھے لیکن کہیں کھجور نظر وزر آئے نہیں تو لگتا ایسا ہے کہ اب دجال کے ظاہر ہونے کی سب علامتیں سامنے ہیں اور پھر این زغر زگر حضرت نو علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے ان کے نام پر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے اور وہ این زگر پانی کا چشمہ اس کے بارے میں بھی دجال نے حضرت تمیم داری سے پوچھا تھا کہ وہ زگر کے چشمے میں پانی ہے کہ نہیں ہے تو حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ پانی ہے تو دجال نے پوچھا لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے کہاں کھیتی کرتے ہیں تو دجال نے کہا تھا حضرت تمیم داری سے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ چشمے کا پانی سوکھ جائے گا تب میرے نکلنے کا وقت قریب آئے گا اور وہ این زگر کے پاس سے بھی الحمد ہم لوگ گزرے بس یہیں آ کر کے وہ اردن ندی بحیر تبریہ سے ملتی ہے دونوں کا سنگم یہی ہوتا ہے اردن ندی بحیر تبریہ سے اور یہیں پر تالوت جالوت کی جنگ کا میدان بھی موجود ہے اور عجیب بات بتاؤں یہ ایک عجیب جگہ یا سمندر ہے تبریہ کا امام تبرانی وہیں پیدا ہوئے حدیث کے مشہور امام اور ان کی موجم جن کی مشہور حدیث کی کتاب ہے وہ وہیں تبریہ کے رہنے والے تھے ایک طرف تبریہ سمندر وہاں کے نہر اردن ملتی ہے تبریہ کے دوسرے کنارے کے اوپر سیریا ہے اور وہاں پہاڑیاں ہیں یہ پہاڑیاں ہیں جہاں یرموک کی جنگ ہوئی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو آخری لشکر یا روانہ فرمایا تھا حضرت اسامہ ابن زید کی امارت میں اور وہ لشکر کی جنگ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں وہ جنگ یرموک کی جہاں پیش آئی وہ وہی تبریہ سمندر کے سامنے والا علاقہ ہے وہی پورا یرموک کا میدان جہاں پر عیسائیوں کے ساتھ صحابہ کرام کی مشہور جنگ ہوئی تھی یہ سب جگہوں کی زیارت کر کے شام تک میں الحمد للہ بارڈر پہنچ گئے اور واپسی جارڈن ہم لوگوں کی ہو گئی یہ پانچ دن کا فلسطین اور جارڈن کا سفر میں نے آپ لوگوں کو مختصر عرض کر دیا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس مبارک سرزمین کے سفر کو قبول فرمائے یہ مختصر ہائی لائٹ ہے تفصیلات سی ڈی کے اندر موجود ہے آپ اس کو پوری سن لیں اب چھوٹا سا سفر ترکی کا باقی رہ جاتا ہے وہ سیکنڈوں میں سنا دیتا ہوں وہ ایسا سفر نہیں کہ سیکنڈوں میں سنایا جائے وہ تو ایک مستقل مجلس کا جو ہے وہ سفر ہے لیکن اب سیکنڈوں میں عرض کر ہی دیتا ہوں پھر ہم لوگ وہاں سے ترکی گئے ترکی کے اندر بہت ساری یادگاریں ہیں اس کے اندر ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے یہ وہ جلیل القدر صحابی کہ جنہوں نے چھ مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور حضور چھ مہینے ان کے گھر میں مہمان رہے حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ترکی میں استنبول میں موجود ہے ان کے مزار کی زیارت اور وہاں توپ کاپی میوزیم ہے جس میں بے شمار تبرکات ہیں دنیا کے سب سے زیادہ مستند تبرکات وہ توپ کاپی کے میوزیم کے اندر ہے اتنے تبرکات تو مکہ مدینہ میں بھی نہیں ہے جتنے وہاں پر ہیں اس لیے کہ وہ خلافت کا مرکز رہا اس لیے ساری دنیا کے تبرکات وہاں پر موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک حضور کی تلوار مبارک صحابہ کے رام کی تلواریں حضرت عثمان کا قرآن اور اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ حضرت فاطمہ کا جبہ نہ جانے کتنے تبرکات عہد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا وہ دانت مبارک کا ٹکڑا آپ کے داڑھی کے بال آپ کے سر مبارک کے بال دوسرے صحابہ کے تبرکات اور کعبہ کے پرانے دروازے اور کعبہ کی چابیاں سب چیزیں وہ میوزیم کے اندر موجود ہیں اس کی کارگزاری پر تو ایک مستقل بیان ہو سکے اور پھر شاہ ترکی کے اندر ایک دوسرا علاقہ ہے سن دو ہزار آٹھ میں حضرت مفتی صاحب کے ساتھ ہمارا سفر ہوا تھا لیکن وہاں نہیں جا سکے تھے وہ عرفا کا علاقہ اس عرفا کے علاقے کے اندر پانچ اہم اہم زیارتیں ہیں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے وہ جگہ دوسری نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جہاں آگ میں ڈالا تھا کلنا یانا رکونی بردم و سلام ابراہیم وہ جگہ اور نمرود نے جو منجنیک لگائی تھی وہ جگہ حضرت ایوب علیہ سلاۃ وسلام اپنی بیوی کے ساتھ جہاں رہتے تھے بیماری کے زمانے میں وہ جگہ اور ارخ بری جی مغ تسلم باردم و شراب جہاں وہ پانی کا چشمہ نکلا تھا اللہ کے حکم سے وہ پانی کا چشمہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا گار ان کی قبر ان کی بیوی کی قبر حضرت یسا علیہ السلام کی قبر یہ سب ترکیہ کے اندر موجود ہے الحمد ان تمام جگہوں کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو اپنے نبیوں سے محبت عطا فرمائے قرآن سے محبت عطا فرمائے امبی علیہ السلام سے محبت عطا فرمائے واخر داوان الحمد للہ رب العالمین نماز کی تیاری کر لیں انشاءاللہ شاء دس منٹ میں نماز پڑھ Give him a bite. This guy. This guy. No, this guy.